سنتی ہو یہ جو تم ہو اس میں جھگڑے جس کا تمہیں علم تھا تو اس میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی ناؤ اور اللہ جانتا ہے اور تم ناؤ جانتی